امین ملئی صاحب سے بول رہے ہیں جاید الفینا سے مانا دیں دینا جو لوگ مجاہدہ کوشش کرتے ہیں ہمارے دین میں تو ہم ان کے لیے کھولتے ہیں راستے لوگ سے جہاد الفینا سب وہ جافین سے مانا لیں

سیدو بابا سیج سب لگی تر سکار کم یاد آتی تو سمجھ مردان ڈرا رہتا ہے سمجھا لو کے کہ جو امو ربرس لو ہوئی نہیں غنم لو ہوئی مرغیا واج نکی رہے تو بہتر ہوئی سر گروس نا لو نو تار وا سر سی مزدور خان خالی سندر مندر ہوا ہے تبھی تو سیو سر کسی یہ لوگ سندر والے نہ سندر ہوا تھا خوب اکڑا خوب اکڑا خا بگو سے

یعنی جا جو فینا رہے جو ہماری طلب میں کوشش کرتے ہیں اس مجاہدہ اصول شعا اصول اللہ ہاں جی جو اصول مجاہدہ جو اصول نابت ہے یہ اللہ عبی کبھی رہی شاہ شاحطی رہی کی غور رکھی وقا جانتا وق نہیں اور سو کی ورتا آ گئی

وہ عرض یہ تھی کہ جو مجاہدہ کرتے ہیں مجاہدہ جو ہے مجاہدہ دو قسم پر ہے ایک شرعی مجاہدہ اور ایک صوفیہ کا مجاہدہ ہے جو کہ برائے معالجہ ہے شرعی مجاہدہ فقط اتنا ہے کہ اپنے آپ کو نیکی پر ڈالنے کے راستے میں جو رکاوٹیں جو مشکلات آئے ہیں ان کو برداشت کرتے ہوئے ان کو سہتے ہوئے ان کو پار کرتے ہوئے نیکی کو اثر کرنا اور برائی سے بچنے میں جو تکالیف آتی ہیں ان تکالیف کو برداشت کرتے ہوئے ان کو سہتے ہوئے ان کا مقابلہ کرتے ہوئے برائی سے بچنا اور برائی کو روکنا بس یہی مجاہدہ ہے یہی مجاہدہ ہے کہ شری مجاہدہ ہے تو اب اس میں ہمارے ظاہریہ بھی ہیں ہمارے باتیاں بھی ہیں باتمی بات طرح کے لیے جو کوششیں کرے گا آدمی معالجہ والا مجاہدہ یہ ہے کہ وہ اپنے تجربے سے صوفیہ نے کچھ پابندیاں کچھ ہیں کچھ مجھے تکلیفیں کچھ چیزیں مقرر کر کے آدمی کی جلدی اصلاح کے لیے کوشش کرتے ہیں اس سے میں آپ کو دلکش سنایا کرتا ہوں بہت شادی کا گڑ والا اضافہ یہ حضرات چھ اثرات کو جاری کرتے ہیں اس شیر عقائد کا جاری ہونا یہ کچھ آسادی اور اس کی کیا کہتے ہیں دوران خون کی تاریخ ہے ان جگہوں پر ایسے وہ ہو جاتے اثرات مرتب ہو جاتے ہیں ذکر کرنے کے ساتھ ہوتا آدمی کو چھٹی ہو جاتی ہے تو یہ نشو والوں کا تجربہ تھا کہ آدمی کو الٹا کر کے ذکر کرایا جائے نا تو ایک ہی مجلس میں سارے نتیجے جاری ہو جاتے ہیں تو آدمی کو لے جاتے تھے اس کو گڑ کھلا کر خوب بلڈ گلوکوز وہ لائی ہو گیا نا گڑ سے اس کو لٹکا دیتے تھے اور وہ کوئی بڑے بسائے تو گزر گئے تھے بعد میں ہماری اتنا جدید اسی نہیں تھے پھر پہلے بھی کوئی اتنا پختہ نہیں ہوتا گزارا کرنے والے تو اس کو ذکر کہا تھے اللہ ہو تو اللہ حق اللہ ہو تو اللہ حق اللہ تو چار الٹا لٹکا ہوا جب دس پندرہ منٹ آدھا گھنٹہ کرتا تھا تو بس بستار جاری رہتے اس کو اتار لیتے تھے تو ایک آدمی آیا میں پھر رہا تھا اس نے پانچ سو روپئے کی وہ زری تلے والی چپلیاں خریدی اس پر کسی پرانے زمانے میں ہوتا تھا وہ سونے والا تلا ہوتا تھا زری تلے طلے میں زری تلے والی چپلیاں تھیں وہ انہوں نے کسی رکاری کی ہوئی تھی خریدی پانچ سو کی تو اس پر پانچ سو روپئے کو آج کل اگر خراب لگائے آپ تو پندرہ سو روپئے کی وجہ سے بھجیا خریدیں گے تو وہ جب آیا اس نے کہا کہ ان شاء اللہ شہادی سے بولا یا سیوا وہ آئی آج چلے پہلے خریدی بعد میں چلا گیا یہ تو شاہ ہو چاہ شہباز کا خو ہے نا شہباز کے پاس ان کا وہ تھا پیر خانہ تھا تو گیا اس کو میں چڑھایا گڑ کے تو آدمی آدمی اس کو ماری پیٹ پر میں چپل کی اس کو کھا کے اللہ اللہ اللہ نے اللہ حق اس شروع کو چپلی گیا تھا یہ میرے چھوڑی آج نہیں خریدی ہوئی ہے وہ کچھ چھپال پھر کیا ہوگا تو اس نے اوپر سے کہا کہ اس نے کہا کہ پانچ روپئے کی چپلی کتنے رکھ پانچ روپئے کی چپلی میں نے خریدی کہاں رکھ لی بتا دیتے چھوڑا ہوا تھا اس پر شکر جے پر اس نے کہا کہ فکر نگر فکر نگر بدی میرے لکھ یعنی میرے قبر پر باندھی رہی ہے بدی میرے اللہ تو یہ ہے کہ یہ غیر محقق مجاہدات ہوتے ہیں غیر محقق مجاہدات غیر محقق مجاہدات میں غیر محقق جو لوگ تربیت کرنے کرنے لگ جاتے ہیں تو غیر محقق مجاہدات سے غیر ضروری اثرات جن کو کہ اصلاح نفس میں لکھا ہے میں نے مقاصد اور ذرائع لکھا ہے اور نتائج اور ذوائد لکھا ہے مقاصد اور ذرائع اور نتائج اور ذوائد مقاصد تو جو شریر کا مقصد ان کو حاصل کرنا ہے اور مقاصد اور ہاں جی، ذرائع ذرائع وہ جو بذات خود مقصد نہیں ہے لیکن مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے ہاں جی؟ اور نتائج ہے تو جو اصلاح کے طریقے سے جو چیز حاصل کرنی ہے اللہ کا تعلق ہے بادل کا کبر دور ہونا ہے لالچ رس ریا دور ہونا ہے یہ تو ہے نتائج نتائج ہے کشپ شروع ہو گیا آدمی سر صدر ہو گیا کشپ قبول ہو گیا کشمیر قسم کا حال شروع ہو گیا یہ زواعد ہیں تو عموم طور غیر محقق تصوف میں ذرائع اور زواعد پر بہت زور لگاتے ہیں اور قرب فرائض کی جگہ پر قرب نوافل پر بہت زور لگا تھا قرب فرائض سے فرق ہوتا ہے فرائض کے ذریعے اللہ کا تعلق لگانا اس میں تو کوچائی ہوتی ہے اور نوافل میں بہت زیادہ مبالغہ اور کوشش ہوتی ہے یہ درست بات ہے کہ نوافل کے کثرت نوافل سے اور نوافل مجاہدے سے تعلق محلہ ہوتا ہے خاص طور سے لیکن تب کہ جب فرائض پوری جائیں گے نئے یعنی فرائض میں کوتاہی ہو تو وہ تو کبھی نہیں پوری نوافل کی کمی کو پورے نہیں کر سکتے اس مسئلہ میں خاص طور سے یہ قرب النوافل اور قرب الفرائض کو بھی کچھ اس پر کی ہے اور معمولات کی پابندی جو عموماً یہ اہل حدیث حضرات یا ایسے علماء جن کا گہرا مطالعہ احتساب کے ساتھ رابطہ جن کا نہ ہو اس پر بات تھوڑی سی لکھی ہوئی ہے پڑھیں گے تو اچھی بات سے اور یہ تھی اصلی مشاہدہ جو ہے وہ اصول اعمال اور ترک نار مار میں جو کوشش کی جاتی ہے آپ سے اٹھتے ہیں آپ جماعت کی نماز کے لیے تاجر کی نماز کے لیے خواہش آرام کی ہوتی ہے اس کو کچلتے ہیں اٹھتے ہیں یہ مجاہدہ ہے ترتیب ایسی اختیار کرتے ہیں کہ آپ کی تقبیر اللہ ضائع نہ ہو یہ مجاہد ہے نماز سے پہلے بیٹھتا ہے تو ان شاء اللہ مدرسے والوں کو خاص طور سے اس بات کو لکھاؤں گا میں قرآن اس کو قرآن عظیم شفتہ کی روشنی میں کہ جس طرح تاجر میں کوشش کرتا ہے آدمی عمر کوشش کرتے ہیں تعلق محلہ کے لیے تاجر میں کوشش کی جاتی ہے اور واقعی بہت ضروری بات ہے اسی کے ہم پلہ نماز سے پہلے پہنچتا تجربہ مسجد تجربہ وضو پڑھنا چونت غیر مقدہ پڑھنا اور کچھ دیر اللہ کے ذکر میں مشغول لینا تاکہ آدمی دنیا جو نکل کر آیا سے ہٹ جائے اور فرائض میں بڑی یسویس کی پیدا ہو جائے اور نماز کے بعد بیٹھنا انتظار جو نماز کے بعد ذکر اظہار کرتا ہے اس میں بیٹھنا یہ صاحب نماز سے پہلے اور نماز سے بعد کا جو وقت ہے نا اس میں بیٹھنا یہ بہت زیادہ فائدے والی چیز ویسے یہ جو مغرب کا عشاء کا احتکاف مسجد کا مواقع میں لگنا یا میں مواقع میں لگنا تجاف جنوب میں مزاج یا دھون ربا مب و تمام یہ سورہ سیدھا سے آئے تھے کہ ان کے پیڑ زیادہ رہتے ہیں اپنے بستروں سے اور پکارتے اپنے رب کو خوف اور امید کے حال میں تو اس کا مسئلہ جو ہے وہ مغرب کا عشاء جو صحابہ اکرام مسجد میں ٹھہر ٹھہر کر نوفل میں لکھتے تھے یہ وہ ہیں ہمارے جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں مغرب کا عشاء کسی نہیں ملتے تھے مغرب نماز پڑھتے ہی فارغ ہوتی ہے اپنے حجرے میں اور مغرب کا شاہ جو ان کے انفرادی وقت تھا اس میں نوافل پڑھ کے سوا پارا انہوں باقی تلاوت اس میں کر کے حافظ ہے اور باقی جو وقت بچا اس میں ذکر اثار میں مراقبے میں لگ کر عشاء کی نماز تو پہلے ایک مضمون لکھا تھا نا کا اشراق اور مغرب کا فجر کا اشراق اثر کا مغرب مغرب کا شاہ اور وقت تھا کیونکہ چار اوقات ہیں چار اوقات میں بیٹھنا ہندوستان انتظار کے منگ میں آؤں ڈالتا تھا آستے آستے بازاروں پر پس خدے کی نہیں بولے جی میں خبر دے دوں وقت راوڑ گئے سب پکا کے رو لگوا جی ریسی سے پیدا نہیں کیا ریس ہے جی چار اوقات ہاں یہ چار اوقات اکیلے ہو کر اللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہونا اللہ توفیق دے چاروں اوقات کی مشغولی تعلیمی کریں اور نیسرق تین کی کریں نہیں اسے کہا دو کی تو کرے گا اور بالکل راس آئے تو ایک کی تو ضرور کرے ہمارے یعنی یہ کہ حفاظت کا وقت اور ایک اس کے ساتھ کوئی مغرب کا سب کا مگر مغرب کا شاہیا یا ہاں، اور وہ یہ ہے کہ فرائض پورا کرنے کے بعد زندگی سے آرام چیزوں کو خالو آرام چیزوں کو نکالا جائے فرائض کی پابندی کی جائے پھر نافذ میں کوشش کی جائے تو اللہ تبارک کا تعالیٰ زمین و آسمان کی برکتوں میں دروازے کھولتا ہے اور آدمی کو یاد تجربہ ملتی ہے اور آدمی کو تسلی ہو جاتی ہے وہ ہمارے اس دن کوئی آدمی کہہ رہا تھا کہ میں اپنے رشتے دار کو لے کر آؤں گا جو دہریا ہو گیا ہے اور وہ بڑا اعتراضات کرتے ہیں کہتے ہیں میں چلو ملنے کے جاؤں گا لیکن مجھے پہلی پوری تسلی کرائے گا میں تو کہتا کیا ہے تو کہتا ہے کہ لوگ شرابیں پیتے ہیں فضولیات بدکاریاں کرتے ہیں اور مزے میں رہ رہے ہیں میں جو ہے کچھ بھی نہیں کرتا ہوں اور میرا یہ برا حال ہوا ہوا ہے جی، ماشاء اللہ جو عمار سے مقصودی دنیا کا اثر ہونا اور اس کی ترقی کو کردارے ہیں تو یہ تو کوئی مقصد ہی نہیں ہوا جب وہ دوسرا یہ ہے کہ یش اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ ثبوتوں کی اور باسوں کی اور ملازموں کی بات نہیں ہوتی ہے کہ میں ایک بات پر آنکھیں بند کر کے اس کو لے لیتا ہے اس کا عمل کرتا ہے اور ایک عمل کے بعد کچھ عرصے کے بعد جب عمل پک پک پکتا ہے پختہ ہوتا ہے اور تو نتائج دکھاتا ہے آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا اس ثبوت کی ضرورت ہی نہیں پڑتی آدمی ایک بڑی گندم لے کر آیا کسی کو دے اور کہے کہ اس کو جب کاش کرے گا آدمی تو آپ کے سارے خاندان کے سارے سال کا خرچہ آ گیا تو اگر وہ ایسا آدمی ہے کہ اس کو کوئی پتہ ہی نہیں گندم کی کاش کا تو اس نے اس کی بات سنتا گیا اس کے بعد عمل کرتا گیا مناسب وقت پر بیج کو ڈال دیا زمین کو مناسب طریقے سے کھود دیا بار بار پانی دے دیا اور دیکھتا رہا نگرانی کرتا رہا تو جب اس نے کہا ہوا تھا وہ چار پانچ مہینے چھ مہینے کے بعد نتیجہ سامنے آ جائے گا کسی سے برتھ کی ضرورت نہیں جو کہا ہوا تھا وہ نتیجہ سامنے آ میرے وزیر نے کہا کہ کچھ میرے پاس کالج کے طلبا ہے اور نے کہا ہم دہری ہیں کمسٹ ہیں میں نے کہا کہ آپ جو کچھ بھی ہوں میں آپ کو ترتیب بتا دوں گا آپ اس کے مطابق کرتے جائیں اور جتنا وقت بتا دوں گا اس کے مطابق کرتے جائیں اور پھر مجھے بتائیں کہتے ہیں میں نے کوئی ہفتہ دن کے لیے فارغ کیا اور کچھ اعمال بتا دیے کرنے کے لیے اور جب واپس آ گئے اس کے بعد میں کہا کوئی ہمیں ثبوت کی ضرورت نہیں بس کوئی بات کی کوئی ثبوت کی مناظر کی ضرورت نہیں بس ہمارے ضرورت سے لیے باسوں کا کو راستہ جدا ہے اور روحانی اور ویجانک راستہ جدا ہے آج اپن کو کرے برتے نتائج سامنے آ جائیں گے کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن یہ کہ ہر ایک عمل جو ہے وہ دن دو دن میں مہینے دو مہینے میں اثرات نہیں کھاتے کوئی دنیا کا عمل تو ایسے ہی ہماری روحانی بھی جو ہے یہ اصل پناہ قوت کا سر یہ دوسری بھی فرمایا گیا کہ زمین پیدا ہوئی تو لڑتی تھی ڈولتی تھی اس پر پہاڑ ڈالے گئے پہاڑ نے مضبوط انہوں نے زمین کو ٹھہرا دیا تار سے زیادہ کبوت والا لوہا ہے پہاڑ کو سوراخ کرتا ہے لوہے سے کبوتر کی آگ ہے جو لوہے کو پگلاتی ہے آگ سے زیادہ قبوت والا پانی ہے جو آگ کو بجاتا ہے پانی سے زیادہ قوت والی ہوا ہے جو پانی کو اڑاتی ہے اور اس سے زیادہ قوت والا مومن کا وہ عمل ہے کہ وہ دائیں ہاتھ سے ستھرا کرے اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے پوری سی قوت ہوا پانی آس لوہا پہاڑ پر بھی ڈی ہے اس عمل کی قوت ان ساری قوتوں سے بڑھ کر ہے اس عمل کو کوئی حاصل کرے لے اس کو محنت کرے مجاہدہ کرے کرتے کرتے تک حاصل کرے اس کو سب بات ہے ہم جو لوگ ہوتے ہیں پرانے خوران فقیر فکرا کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہم تو خوران ہوتے ہیں ہمارے جو بزرگ فقیر فکرا ہو گئے تو قابلین تھے ہم بھی میں خوران ہو گئے کیونکہ ہم نے ان کی باتوں کو برتا ہوا ہے تجربہ کیا ہوا ہے سمجھے نتائج حاصل کیے ہوئے مزے مکڑی ٹک ٹوک لگ مزید ہوگا یہ کوئی ٹک ٹوک تھوڑا بہت مزاح کی مزے کیے اتنا کچھ حاصل کیا ہے نہیں دیکھ رہے آخرت قبولیت پر ہے کہ بس ہوگی بزرگوں نے جاتے جاتے ہمیں ایک پیشہ دیا ہے ایک مسجد آدمی تھا وہ بیان کیا کرتا تھا عجیب بات بیان کرتا تھا وہ بیان میں کہا آگرہ تھا تبلیغ جو اپنا پیشہ ہے پھر کس چیز کا اندیشہ ہے اس رہا کہ میں اس کو بطور پیشہ کے کرتا ہوں کہ اس پر مجھے روزی بھی دیتے ہیں اس پر لوگ میری ضرورتوں بھی پوری کرتا ہے اور الگ الگ مجھے پروش کرتا ہے میری حفاظت کرتا ہے میری ضرورتوں کو سارے کام میرے اس سے ہوتے ہیں جو افیمنگ ہے نا اس کو کہیں کہ میرے سر میں درد ہے تو کہے گا فیم سے کے درد تو اس کو مجھے کھانسی ہو رہی ہے اس کے بیچ میں اس سے ٹھیک ہو گیا کہ میرے پیر پہ ہوگا ہو گیا یا تک بھی اس سے ٹھیک ہوگا تو اس کے بعد ساری چیز اس سے ٹھیک ہوتی ہے سچ بات ہے اللہ کے تعلق کا راستہ ہے اس میں چلے آدمی محنت کرے مجاہدہ کرے کوشش کرے تو یہ اللہ اس پر پرورش کرتا ہے اللہ اس پر حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ پر ساری ضرورتوں کو پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ مشکلات کو آسان کرتا ہے سارے کام مجاہدہ محققین کی رائے تجربہ اور ان کی مشورے میں اس کی روشائی میں کرنا پھر تھوڑا مجاہدہ بہت دلاتا ہے آدمی خطرات باز میں نہیں پڑتا مشکلات میں نہیں کرتا وہ ڈاکٹر سیاض صاحب آپ کو مزید ڈاکٹر یاد ہوگا وہ ڈاکٹر سیاض میرے پاس رہا تھا ہاں جی وہ کہیں کوئٹہ بیٹھ تھا نا بڑی خوبصورت خبر ڈاڑی ہوتی تھی تو جا کر گیا تو ڈاڑی پٹا کر آ گیا مجبور تھا آج کا سمجھے تو اس نے کہا کہ یہ اصلاح نفس کے لیے میں نے بیٹے فرق سے عمل اصلاح نفس کے لیے نہیں اس خاص طور سے فرق باز سرد مقبہ جو ہے یہ تو شریعت کے لازمی وہ ہے امال ہے لیکن آپ آ کر پوچھتے اگر آپ کو کوئی نفس کی کوئی برائی سے تنگ تھے آپ تو آپ اسے پوچھتے ہو آپ شریع شریف مجاہدہ بتاتے پہلے پہلے ہم سے سینئر صاحب ہمارا کلر ہوا پھر بعد میں رہ گیا پھر میں کالج میں لیکچر ہو گیا وہ اسٹوڈنٹ تھا میرے پاس ہی رہتا تھا کا ڈیوارڈر تھا یہاں تک کہ اس کو امتحان پاس نہیں کر سکتا تھا ایک اس زمانے میں فائنل میں ایک ہوتا تھا تھراپیوٹک وہ نہیں پاس کر سکتا تو اس کو میں ایک دن پروفیسر صاحب کے پاس لے کر گیا اس نے جو اس کو دیکھا کہ ابھی جی بوڑھا ہو گیا ہے <laughs> تو اس نے کہا دہ پینتیس سے والے بڑی جڑ پکے اور جب آ گیا اس کے بعد پرچا اس نے دیا پھر میں گیا پروفیسر صاحب کے پاس تو اس نے کہا کدو آ میں نکڑی کر سو ہمارا تو یہ پانچ کو میں نے بتایا تھی وہ بھی اسے ٹھیک نہیں کیا تو اس نے میں نے کہا کہ وہ صبح کے سکے ورثہ سوائے بڑا اس لیے وہ الگ یار اس نے کہا کہ بڑا وہ سوال ہے وہ دکھا تو خدا اس اس ایسے کو پاس کیا تو جب ملازمت بڑھتا تو اس کو ملازمت حکومت میں پھر ایسی جگہ دی کی جہاں کچھ کام نہ کرنا پڑے نا سینئر ڈاکٹروں کو کام کریں ساتھ ایسے ہی چلتا رہے گا تو جب بھی میں بڑے بات جاتا تھا تو کہتا تھا کہ وہ لوگوں کو کہا کرتا تھا آئے ڈائریکٹر ملکوں سے ہیں تبدیلیاں خود ہی کی بسوں دے نکل کئی بس ہانی دنیا کے تبدیلیں کی تو جب بھی کیا تھا وہ مجھ سے تھا جی، خیال کرو مجھے یہاں سے نہیں نکالنا ہے مجھے فکر نہ کرو تو ساری عمر یہیں پر رہے گا اس کا احتجاج خدا خیال اس نے کرا دوسری اس کی نہیں ہوئی ہے اسی جگہ سے ریٹائر میں چل رہا تھا کہ آئیے کسی میں سے کسی کا تذکرہ ہے تو اس کو خیال ہوا کہ میں یہ سیکس کا آزاد بہت تنگ ہوتا ہے تو میں اعلیٰ اتنا سر کوئی کاٹتا ہوں تاکہ باس میرے پاس رائے تو اس کو کسی بزرگ نے بتایا اس کو الہام ہوا کہ چیز کو کاٹ دے گا تو ہم سارے بالوں کو شابت شابت کر دیں گے پوری جلد سارا بدن شابت ہو جائے گا تو لہٰذا آپ صرف ایک ہی آلہ ہے ایک کسی فارسی والے مریب میں رحمت اللہ کو دیکھا ہے شاید ہمارے علاقے کا ہوگا کوئی یہاں بندوقیں پھیلائی جاتی ہے تو نے فارسی میں دیکھا ہے کہ در وطن ماں بندوق بندوق لازمی ہے ہمارے وطن میں بندوق پھیلانا ساتھ لازمی ہے تو میں مجھے پھیلانا پڑتا ہے تو میں کیا کروں کیونکہ یہ آلہ ہے کہ براستوں بدی وجہ خیال میں کردم کے کے بندو کا بکرم کے کیونکہ کہ تکبر کا کالا ہے تو اس میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں چھوڑ دوں لیکن اب علاقے میں لازمی پھیلانا تو انہوں نے لکھا کہ کہ اعلیٰ اعلیٰ اعلی ہم اعلیٰ شاہ بتا ایرا کتا باعت کر دیں تو اس طرح کا پھر پیشاب کالا جو ہے یہ بھی اربک کے خطرے کی وجہ سے بھی تو کاٹ دینا چاہیے باقی چین کا جو طرز ہوتا ہے کہ مطلب وہ تمہارے ساتھ پھرتا رہتا ہے ہر وقت اس نے تمہارے کیا کون سا ہر وقت اسے جمع کر دیا تو بندو سے کون سا کبر ہو گیا جبکہ آپ کے علاقے میں لازمی ہے اس کے بعد زندگی محفوظ نہیں ہے تو اس طرح کا مجاہدہ وہ شری نہیں ہے تو مشتو جو ہے وہ کہے کہ کل کی ہم نے مسالہ ایک نسل کوئی کاٹتے ہیں ہاں؟ پھر ہے رہے بات کے بات اس کے بعد وہ اس سے آیا ایک لدخوار سے برخوردار آیا تو وہ قریب ہو کر بیٹھا اس نے کہا کہ ہمارے وہاں پر بستر بندی ہوگی اس اس میں میں گے نے نے کہا اچھا تو کہا کہ جہاز وہ نفس میں روڈ ہوئی خوب بکرا تو میں نے کہا نفس نفس تو تو سکتا سکتا نہیں نہیں دال دے سے سے رو جی مادہ بکر گئے ماتا مجھے کو کو بکنا رب بکو بکو پھر اسے کہا جب یہ اس موٹر کلا ہے تو جاتے ہی اس کو یہ سارے بارگین دکھایا کرتے ہیں خزان بجور بس داخل کریں دا پچیرو دا بلند خوشحالی کی بس یہ ساری اس کا دس کا ہوٹل تک ہوا جی کوئی جو دس تک نہ ہوا بس وہ تو پھر آدمی ختم ہو گیا جی تو نفس کے تقاضوں پر عمل نہ کرنا نفس کے جذبے عمل نہ کرنا اصلاح یہی ہے آج شاہ جان صاحب نفس کے جذبے پر عمل نہ کیا آپ کو نے اتنی اتنی پہلے اتنی سمجھ ادا کی ہوئی ہے کہ آپ تقاضا نفسانیہ کو پا لیتے ہیں یہ بات جو ہے اب مجھے نفس جو ہے مجھ سے کروانا چاہتا ہے پہلا درجہ اصلاح کا یہ تقاضا نفس کو نفس کے بعد تقاضے کو پا لینا یہ بات ہو گئی پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس تقاضے کو دبا کر اس پر عمل نہ کرنا بس یہ اصلاح ہے ٹھیک ہے نا بچے سے ابھی سوچے کہ نفس میں شادی کا تقاضا ہی نہ آئے تو یہ بشریت کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں تو بشریت کا خاتمہ موت پر ہوتا ہے اس سے پہلے نہیں ہوتا ہے ڈاکٹر شہبازت صاحب ہمارے پرانا صاحب سے مجھے یاد ہے مفاد پاک ان نے مسئلہ فرمائے وہ کہا کرتے تھے ہے پائے سدھار تھے کہ نا یہ دیکھ ہوئی اور تختے بنے چوری بشیم ہوئی مر گیا وہ تقالا وہ غسل کے لیے یہ ہوئی تختے پر غسل اور بیا اسی طرح کھلا دیکھی نہیں پھر بھی اس کے سامنے سہولت گزرے تو اس کا منہ جو ہے نا اس کے لیے وہ ہو جاتا ہے چیزیں سی کھلا ہوتا ہے کہ مو اسے کھل جاتا ہے اس کے کھل جاتے ہیں اس کے خیر یہ تو ایک مبالغے کی بات ہے مطلب یہ کہ آخر تک آج آپ کو لطیفہ سناؤں ایک حاجی صاحب بیمار ہے وہ کافی تکلیف میں تھا میرے پاس کچھ دم کے لیے یا تھوڑی دیر بیٹھنے کے لاتے تھے بعد اس میں آج تو بیٹھے ٹیلی فون کیا کہ حاجی صاحب طبیعت کھانا دے تو نہ سجا گھر میں سے جب وہ رہے تھے اچھا، دعا اشی سے دم اُسی مغرب تو میں خراب ہو تو حاجی صاحب کو لایا طرح وہ بہت کمزور ہو گیا تھا اور وہ دوسرے بیٹھے ہوئے تھے بیٹا بھی اس کا حاجی بھی بیٹھا ہوا تھا ایسے مجھے خیال آیا میں نے کہا کہ مالدف سب اوسط وفات سے ہو جائے گا جا وفات سے ہو جائے گا یہ نہیں کہاں سے تو میں نے جب وہ ہوتا سب واجی سے اگر ایک کمزور ہوتا سو اس طرح سے خیال میں کرے تو دونوں مادہ کو تو حاجی صاحب جو ہے لاٹ شیٹ دیکھ دو سو میں اٹھ کر بڑے کے پاس آ کر بیٹھ گیا بیڈ شیٹ دیکھتے ہوا گیا صاحب اگر دس برف دی تو فن برف آ گیا بیٹھ گیا جی پھر بات چیت شروع ہوئی میں نے دیکھیں کہ میری ایک بات سے اس کو بدل میں توانائی محسوس ہونے شروع ہوئی ہیں تو بر وقت اگر اس کی اس کی والدہ پا گئی کی شادی کی تو آدمی پھر تو اس کی صحت ختم نہیں ہوئی عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میری زندگی کے چھ دن باقی مجھے کوئی کہے کہ زندگی کے چھ دن باقی میری بیوی مر جائے تو چھ دنوں کے لیے بھی میں شادی کروں گا کہ اس آدمی کی جی، حفاظت ہے سور اور دل سے داخ مجاہدہ تھے اس کی الٹی سیدھی باتیں سننا بیوی کی ان کا خبر کرنا یہ مجاہدہ ضرور ہے شادی نہ کرنا یہ مجاہدہ حقیقی اور شادی نہیں ہے اضافی مجاہدہ ہے ضرور بنیادی مجاہدہ نہیں ہے کہ ترک کر لینا مزہ یہاں تک کہ آدمی کا نفس حال کو پہنچ جائے کہ بات اور خواہش کو روک کر اس کے تقاضے پر عمل نہ کرے اتنی کسی کو نصیب ہو جائے بات تو یہ اصلاح ہے اس بار کرتا جائے پھر اللہ تعالیٰ خبر فرماتے ہیں مزید کو مزید منزلیں ہو جاتی ہیں بات یہی ہے اور